پھر اس کے بعد گھٹی ہوئی زمین سکڑتی ہوئی زمین یعنی زمین جو ہے وہ کم کم ہوتے جا رہی ہے زمین بازو سے سے سائڈ گھٹ رہی ہے اس کے بارے میں آئے فورٹی ون میں آتا ہے اولم یارو انا بنا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں زمین جو ہے وہ کنارے کنارے سے گھٹی چلی آ رہی ہے کم کم ہوتے چلی آ رہی ہے پہلی کتابوں میں جب تفسیر کی کتابیں آپ اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو اکثر تفسیر یہی ملے گی کہ جو زمین گھٹتے آ رہی ہے اس کا مطلب انہوں نے یہ کیا ہے کہ مکہ کے آس پاس اسلام پھیل رہا تھا ویسے بھی اسلام بہت زیادہ پھیلا خلفہ راشدین کے وقت بھی آپ سے سلم تھے تب بھی تو بہت زیادہ پھیلا تھا اور خلفہ راشدین کے وقت بھی بہت پھیلا تو ویسے بھی آپ کے ٹائم جو بہت زیادہ پھیل گیا تھا تو عرب کی جو زمین تھی وہاں جو مشرقین تھے ان کے لیے زمین تنگ ہو رہی تھی یعنی مشرقین کی تعداد کم ہوتے جا رہی تھی اسلام زیادہ پھیل رہا تھا لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور اسلام کو غلبہ عروج حاصل ہو رہا تھا تو وہ مانا لیا گیا وہ اس وقت کے لیے بھی صحیح تھا تو دیکھیں مانا بھی آپ دیکھیں تفسیر بھی دیکھیں اس ورڈ کے اندر ننگ کو سہا مینا اس وقت کے لیے بھی ہے اور آج کے لیے بھی ہے آج کیسے آج سائنس خود بتاتی ہے کہ زمین واقعی میں یعنی فزیکلی بھی کم ہوتے جا رہی ہے اسی لیے ابھی تو دوسرے پلانٹ پہ رہنے کا سوچ رہے لوگ کہ یہ اب چھوٹی چھوٹی ہوتے جا رہی ہیں اور دیکھنا ایک دن بہت سارے لوگ دوسرے پلانٹ پہ بھی چلے جائیں گے کیونکہ قرآن میں اس کے بارے میں بھی مینشن کر دیا گیا ہے جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے سجدہ کرتے ہیں تو بہرحال ہمیں تو پہلے ہی بتا دیا گیا کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے سائنس آج بتا رہی مشاہدہ کر کے کہ زمین گھٹ رہی ہے واقعی میں چھوٹی ہو رہی ہے اور اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تو تفسیر بھی دیکھے پہلے کی بھی تفسیر صحیح تفسیر ہے آج کی بھی تفسیر فزیکلی دیکھے تو ایک دم ایکزیکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے تو جو بھی ورڈ یوز کیے گئے ہیں ننگ کسوہا منا ترافیہ یہ بھی ایک معجزہ ہے ہمارے لیے سبحان اللہ